اور کیا وہ جس نے اسمان اور زمیں بنائی انجیسی اور ناؤ بنا سکتا کیوں ناؤ اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا